محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی متا میں کوئی حرج نہیں سمجھتا آپ اسے فرمانے لگے تو تو راہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے دن متا اور گھریلو قدوں کے گوش سے روک دیا تھا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار تین سو سڑسٹھ